پھر ہم ان کے سامنے سارے واقعات خود اپنے علم کی بنیاد پر بیان کر دیں گے کیونکہ ہم ان واقعات کے وقت کہیں غائب تو نہیں تھے